السلام علیکم فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا لیکچر نمبر ٹویلو پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹرائل بیلنس سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنایا ٹرائل بیلنس جو تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جی assets liabilities revenue income revenue expenditure ان تمام اکاؤنٹس وہ تمام اکاؤنٹس جن میں کوئی کوئی بیلنس تھا ان کو ہم نے لسٹ کر کے ٹرائل بیلنس بنا لیا ٹرائل بیلنس بیلنسڈ ہے اور پھر ٹرائل بیلنس میں سے وہ چند اکاؤنٹ جن کا تعلق پروفٹ اینڈ لاس سے ہے revenue income revenue expenditure accounts ان کو ہم نے لے کے ان بیلنسز کو ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنایا سوال یہ پیدا ہوا کہ جی باقی تمام ایسٹس اور باقی لائبلٹیز جو ہیں وہ کہاں ریفلیکٹ ہوں گی باقی اکاؤنٹس کہاں ریفلیکٹ ہوں گے وہ بیلنس شیٹ میں ہوں گے دوسری چیز جو دوسرا سوال جو پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ ایسٹس تو ہم نے بہت سارے بنا لیے لیکن پیسہ تو ہم نے بیچ میں جو انویسٹمنٹ کیا تھا بزنس میں وہ دو لاکھ روپے کا تھا تو باقی پیسہ کہاں سے آ گیا کیسے آیا کیونکہ پروفٹ جو ہمیں نظر آیا تھا پچھلے اگزامپل کے اندر یا پچھلی دفعہ پچھلے لیکچر کے اندر وہ دس ہزار روپے کا ہی تھا تو آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں آج بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ گتھی کیسے سلجھی تو ٹرائل بیلنس پہ دوبارہ نظر کیش اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار دونوں میں ہے فرنیچر ویکل یہ بھی ایسٹس ہیں یہ بھی پینسٹھ ہزار روپے کے ہیں پرچیز کو ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں داخل کر دیا تھا مسٹر اے کا اکاؤنٹ جو ہے جو کہ کریڈیٹر ہیں ہمارے وہ پندرہ ہزار روپے ہے سیلز ہم پروفٹ اینڈ لاس میں لے گئے مسٹر بی ہمارے ڈیٹر ہیں ایک اور ایسٹ ہے ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے وہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ بھی کچھ کرنا ہے ابھی سیلریز اور ایکسپنسز کے جو اکاؤنٹ تھے وہ ہم پروفٹ اینڈ لاس میں لے گئے تھے اور ایکسپنسز پیبل کا اکاؤنٹ رہ گیا کیپٹل اکاؤنٹ تو ہے ہی تو کیپٹل اکاؤنٹ دو لاکھ روپے کا مسٹر اے کو جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے پندرہ ہزار روپے کی دو لاکھ پندرہ ہزار اور ایکسپنسز جو پیبل ہے بیس ہزار روپے کے یہ ٹوٹل ہو گیا دو لاکھ پینتیس ہزار اب یاد کیجئے کہ جی آپ کو ہم نے جو اکاؤنٹنگ اکویشن بتایا تھا وہ اکاؤنٹنگ اکویشن یہ تھا کہ assets is equal to capital plus liabilities اب کیپٹل دو لاکھ ہے اور لائبلٹیز ہماری پندرہ اور بیس پینتیس ہزار روپے ہے تو ٹوٹل کیپیٹل اور لائبلٹیز ہو گئے دو لاکھ پینتیس ہزار روپے کے کیا ایسٹس جو ہیں ہمارے پاس وہ سارے کے سارے بھی دو لاکھ پینتیس کے بنتے ہیں کیش اور بینک ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کا فرنیچر اور ویکل پینسٹھ ہزار روپے ایک پینسٹھ اور پینسٹھ دو لاکھ تیس ہزار روپے بن گئے دو لاکھ تیس ہزار روپے یہ بن گئے اور اپنے ڈیٹر سے ریسیویبل جو ہے ہمیں اماؤنٹ مسٹر بی سے پندرہ ہزار روپے تو دو لاکھ تیس ہزار اور پندرہ ہزار یہ تو دو لاکھ پینتالیس ہزار بنے لائبلٹیز کتنی بنی تھی دو لاکھ پینتیس اب ایک یہ بیلنسنگ جو اماؤنٹ رہ گیا دس ہزار روپے کا دو لاکھ پینتالیس ہزار ایسٹ کے اور دو لاکھ پینتیس ہزار کی لائبلٹیز کے درمیان کیونکہ اکویشن تو کہتی ہے asset is equal to capital plus liabilities یہ دس ہزار کہا گیا تو صاحب پروفٹ اینڈ لاس پہ چلیے جو ہم نے پچھلی دفعہ بنایا تھا اس میں ہم نے نیٹ پروفٹ آپ کو شو کیا تھا کہ دس ہزار روپیہ ہے جو آپ نے مال بیچا تھا اور پروفٹ جو ہے وہ بھی ہم نے آپ سے یہ کہا تھا ایک ارلیئر لیکچر کے اندر کہ وہ بھی کیپیٹل کا حصہ ہوتا ہے انلیس وہ آپ وڈرا کر لیں بزنس میں سے اپنے استعمال کے لیے تو اس وقت جو سچویشن ہے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دو لاکھ پینتالیس ہزار کے ایسٹس ہیں دو لاکھ پینتیس ہزار کی لائبلٹیز ہے اور اگر دس ہزار روپیہ جو net profit profit and loss account میں ہم نے بنایا تھا وہ بھی شامل کر لے تو دو لاکھ پینتالیس ہزار روپیہ کیپٹل کی مد میں اگر شامل کر لیں کہ کیپیٹل دو لاکھ کی بجائے دو لاکھ تیس ہزار ہو گیا تو تب ہماری اکاؤنٹنگ اکویشن جو ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی اور جب وہ اکاؤنٹنگ اکویشن صحیح ہو گئی تو ہماری بیلنس شیٹ بن گئی یعنی کمپنی کی جو مالی حالت ہے اس کے بارے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے اب آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے وہ بیلنس شیٹ ہے علی ٹریڈرز کی ایز آن جینی اور as at January thirty first of the year ایک سائڈ پہ ایسٹس ہیں دوسری سائڈ پہ تمام لائبلٹیز درج ہیں اور فکسڈ ایسٹس پندرہ ہزار اور پچاس ہزار گاڑی اور فرنیچر پینسٹھ ہزار روپے کے کرنٹ ایسٹس بینک اور کیش میں ایک پینسٹھ اور مسٹر بی سے جو وصولی کرنی ہے پندرہ ہزار کی وہ تمام ملا کر کے ایک لاکھ اسی ہزار ایسٹس کا ٹوٹل ویلیو دو لاکھ پینتالیس ہزار ہو گیا کیپیٹل ہم نے دو لاکھ روپیہ تھا دس ہزار روپیہ ہمارا پروفٹ آیا دو لاکھ دس ہزار یہ ٹوٹل ہو گیا جو پیسہ تھرٹی فرسٹ جنوری کو مالک نے اپنے کاروبار کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا اس کے علاوہ لائبلٹیز ہیں جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں پندرہ ہزار روپے مسٹر اے کو دینے تھے ان سے مال خریدا تھا ہم نے ہم نے ایکسپنسز پیبل بیس ہزار کے تھے وہ دونوں لائبلٹیز ملا کر کے پینتیس ہزار ہوگی دونوں سائڈیں برابر ہوگی بیلنس شیٹ بیلنسڈ ہے یہ آپ کی بیلنس شیٹ بن گئی اور یہ گتھی حل ہو گئی کہ جناب ایسٹس ہمارے پاس زیادہ ہو گئے تھے پیسے تو ہم نے صرف دو لاکھ ڈالے تھے باقی کہاں سے پیسہ آیا تو صاحب آپ نے جو ایسٹس ہیں آپ کے پاس وہ ایسٹس آپ کے سرمایہ سے آئے آپ نے جو منافع کمایا اس مہینے میں اس اور جو آپ نے ودرا نہیں کیا اپنے لیے اس کو لاکھ کے بیچ میں اور وہ پیسے جو کہ ابھی آپ نے ادا کرنے ہیں لوگوں کو پینتیس ہزار روپے ان سب سے وہ ایسٹس بنے اور آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ سچویشن علی ٹریڈرز کی بنی ایک سمپل بیلنس شیٹ یہ پریزنٹیشن جو اس وقت آپ کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریزنٹیشن بھی ایک ہاریزونٹل پریزنٹیشن کہلاتی ہے فرق صرف اس میں اتنا ہے اس میں اور پروفٹ اینڈ لاس کے اندر جہاں تک فگرز شو کرنے کا تعلق ہے کہ ٹرائل بیلنس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جی ریونیو انکم جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ لکھی ہوئی تھی اور پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں بھی وہ کریڈٹ سائٹ پہ لکھی ہوئی تھی یہاں پہ ذرا معاملہ الٹ گیا ہے یہاں پہ کیا ہو گیا کہ یہاں پہ آپ نے فکسڈ ایسٹ کو تو رائٹ سائڈ پہ لکھ دیا اور لائبلٹیز کو آپ نے بائی ہاتھ کی طرف لکھ دیا کیوں لکھ دیا اس کی کیا وجہ ہے شاید ہوگی کو وجہ اس وقت تو یہ ہے کہ جی یہی طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے کئی سو کئی ہزار سال سے اور اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے اس معاملے کو کیونکہ یہ سمجھ نہیں آتی بہت سارے لوگوں کے بات جو ہے اس لیے یہ ہاریزونٹل پریزنٹیشن کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر کے اس کو بھی ایک ورٹیکل پریزنٹیشن میں ایک سٹیٹمنٹ کے طور پہ اس کو بھی اب شو کیا جاتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے جس میں کہ وہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کی بات ہی نہیں رہتی بات یہ ہوتی ہے کہ جی یہ ایسٹس ہیں ہمارے اور یہ ایسٹس کہاں سے فائنینس ہوئے جی کیپیٹل پروفٹ اور بلا چیز سے ہوئے اب آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک شاید ناول لیکچر میں میں نے یہ آپ سے بات کہی تھی کہ اگر کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ اگر کرنٹ لائبلٹیز کو کرنٹ ایسٹس میں سے نکال دیا جائے اور اس کا نیٹ ریزلٹ جو ہے وہ اگر پوزیٹو ہو یعنی کرنٹ ایسٹس کرنٹ لائبلٹیز سے زیادہ ہو تو ہمارے پاس ایک پوزیٹو کیپیٹل کی پوزیشن بنتی ہے جو کہ ایک اچھی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا اس ایک اچھی کمپنی کا اظہار کرتا ہے کہ جی اچھی nicely managed well managed financially well managed company ہے ہاں اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جی ایک مسئلہ اور ہے کہ جی کرنٹ ایسٹس کے اندر ہمارے پاس کون کون سے ایسے ایسٹس ہیں کہ جو فوری طور پہ انکیش کیا جا سکتے اب اس اس پرٹیکولر کمپنی کے سلسلے میں تو بڑی اچھی صورت ہے کہ ہمیں صرف پندرہ ہزار روپیہ کسی اپنے کسٹمر سے وصول کرنا ہے کیونکہ پتہ ہی ہے کہ جی جو ہیں وہ اگر آپ کل کہ جی مجھے فوری طور پہ پیسہ چاہیے تو وہ ذرا مشکل سے ہی ملتا ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پورا پیسہ بھی مل جائے تو وہ معاملہ تو ذرا گڑبڑ والا ہو جاتا ہے اس لیے کیش کا جو ہے کہ جی کیش ہمارے پاس ایک لاکھ پینسٹھ ایک اسی میں سے ایک پینسٹھ جو ہے وہ کیش ہے لہذا ہمارے پاس اتنا کیش ہے کہ اگر کل ہمارے سارے کریڈیٹرز مسٹر اے اور وہ تمام لوگ جن کو ہم نے اخراجات کے عفظ پیسہ دینا ہے وہ تمام اگر اگلے روز صبح آ کے ہمارے دفتر کے باہر کھڑے ہو جائے اور کہے کہ جی ابھی پیسہ دیجئے تو ہمارے پاس کیش اتنا ہے کہ ہم ان سب کو بڑے آرام سے کیش دے کے گھر بھیج سکتے ہیں کمپنی کی پوزیشن مالی حالت لکوڈیٹی پوزیشن جو ہے وہ بڑی اچھی سمجھی جائے گی یہاں دوسری چیز جو ہے اسی سٹیٹمنٹ سے یا اسی بیلنس شیٹ سے جو اظہار ہوتی ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جی آپ کا اگر آپ نے قرض لیے ہوئے بینکوں سے یا کسی اور سے ان کا تناسب اپنے سرمایہ کے ساتھ کیا ہے یہ کمپنی کس چیز کے سر پہ چل رہی ہے آپ کے بینکوں کے قرضوں کے سر پہ چل رہی ہے یا آپ کے اپنے سرمایہ کے سر پہ چل رہی ہے اور اس کا تناسب آپس میں کیا ہے اچھی کمپنی ہونے کے لیے یا اچھا پروجیکٹ ہونے کے لیے یہ تناسب جو ہے یہ عام طور پہ sixty forty debt equity ratio جس کو کہتے ہیں ہم وہ ہوتا ہے اس کی بابت ہم بات آگے کسی لیکچر میں کریں گے لیکن یہ بھی کسی تناسب سے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ تمام تر پیسہ جو ہے وہ آپ اپنا ہی ڈال دیں اور بینک سے کچھ مت لیں یا بینک کی کوئی فیسلٹی استعمال مت کریں یا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمام کا تمام پیسہ تو بینک کا ہو ہمارے تو بس ایسے ہی ذرا چہرہ کرانے کے لیے کچھ پیسے تھوڑے سے چار چار روپے ہونے چاہیے سو so, یہ تو ایک بیلنس شیٹ ہم نے آپ کو کیا اور اسی ایگزامپل سے جو کہ ہم پچھلے لیکچر سے لے کے چلے کہ جی جنوری کی ٹرانزیکشن ہم نے نوٹ کی ان سے ہم نے کتابیں لکھی ہم نے ٹرائل بیلنس بنایا اور پھر پھر اس اس سے سے اینڈ لاس لاس بنایا اور اب اس اکاؤنٹ میں آ کے ہم نے اس اس لیکچر میں آ کے ہم نے بیلنس شیٹ بنا کچھ سوالات ابھی رہتے اور وہ سوالات ہیں کچھ ایسٹس کے حوالے سے کچھ سٹاک کے پچھلے لیکچر میں میں نے سٹاک کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کو بتائی تھی ہم ان باتوں پہ یا وہ باتیں جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی اس پہ پھر دوبارہ ہم نے ایک ٹرم یوز کی تھی کاسٹ آف سیلس اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایگزامپل ہم نے کیا ہے اس ایگزامپل کے اندر ہم پرچیز کو کاسٹ آف سیلس ٹھہرا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اکتیس جنوری کو ہمارے پاس وہ تمام مال میں سے جو کہ ہم نے ریسیل کے لیے خریدا تھا اس میں سے ایک آئٹم بھی نہیں بچا اور تمام کا تمام جو ہے وہ سیل آف ہو گیا لہذا جتنی فگر اس پرچیز کے اکاؤنٹ میں تھی وہ تمام کی تمام فگر جو ہے وہ کاسٹ آف سیلز میں ہم نے شو کر لیکن سوال یہ ہے کہ جی اگر کچھ آئٹمس ان تمام چیزوں میں سے جو ہم نے پرچیز کیے کیے تھے جنوری کے مہینے میں خریدے تھے اگر کچھ بچ گیا ہوتا تو پھر کاسٹ آف سیل کیا ہوتی بھائی پرچیز تو ہم نے اتنے ہی ویلو کا کیا ہم نے پرچیز تو پورے ویلو کی کی لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرچیز جو ہے یہ انکم میں سے آپ مت مائنس کیجیے ظاہر ہے اگر آپ نے سو میں سے پچاس چیزیں بیچی ہیں اور پچاس کی کو آمدن کے طور پہ شو کیا پچاس چیزوں سے جو پیسہ وصول ہوا ہے قیمت فروخت کے حساب سے جو پیسہ وصول ہوا ہے یا جو انکم جنریٹ ہوئی ہے وہ آپ اگر انکم شو کر رہے ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو پچاس آئٹم ہم نے بیچ دیے ہیں ان کی قیمت خرید جو تھی وہ سو آئٹمس کے برابر تھی یہ بات تو غلط ہوگی لہذا قیمت اے خرید انہیں آئٹمس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کے حساب میں شو کی جائے گی جو کہ ان آئٹم سے تعلق رکھتی ہے جو کہ ایکچولی بیچے گئے یعنی پچاس نمبر پچاس سو آئٹمس وہ سارے کے سارے سو کی قیمت جو ہے سو کی قیمت اگر ساٹھ ہزار روپیہ تھی تو ساٹھ ہزار روپے کی سو آئٹم ہم نے سیل ہی نہیں کیے جب تو ہم کیسے اس کو جو ہے اس کی اس کی قیمت جو ہے پوری کی پوری ساٹھ ہزار روپیہ وہ اس آمدن کے اگینسٹ آف سیٹ کر سکتے یا اس کے اس کے اگینسٹ شو کر سکتے ہمارے پاس اسٹاک بچ گیا ہے ہمارے پاس ان بکا ہوا مال پڑا ہوا ہے جو کہ اگلے مہینے میں ہم سیل کریں گے جب ہم اگلے مہینے اس کو بیچیں گے تو اگلے مہینے ہی اس کی قیمت خرید جو ہے اس کی آمدن کے اگینسٹ آف سیٹ کریں گے پچھلے مہینے نہیں کر سکتے پچھلے مہینے صرف انہیں آئٹمس کی قیمت خرید جو ہے وہ آف سیٹ ہو سکتی ہے اس سیل کے اگینسٹ جو کہ ایکچولی آئٹمس سیل سیل کیے گئے تو یہ بات سمجھنا ضروری اب فرض کر لیں کہ جی اسی ایگزامپل کے اندر اگر ہمارے پاس ساٹھ ہزار روپے کی پرچیز تھی اور اکتیس جنوری کو ہمارے پاس چند ایک آئٹمس بچ گئے جن کا ویلو یا جن کی کاسٹ جن کی قیمت خرید ہزار روپے باقی تمام آئٹمس جو ہے وہ بک گئے تھے جن کی کہ سیلز ویلیو ہم نے شو کی پچانوے ہزار روپیہ اب اس کے اگینسٹ ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا شو کریں ظاہر ہے کہ ساٹھ ہزار روپیہ نہیں کریں گے کیونکہ ساٹھ ہزار تو زیادہ نمبر کی کاسٹ ہمارے پاس ایک ہزار روپے کے آئٹمس اس ساٹھ ہزار روپے کی خرید میں سے بچ گیا ہے لہذا جو ہم نے بیچ دیے آئٹمس پچانوے ہزار روپے کے ان کی قیمت جو ہے وہ انسٹھ ہزار روپے sixty thousand minus one thousand fifty nine thousand تو جس وقت پروفٹ اینڈ لاس بنائیں گے اس میں سیل شو ہوگی پچانوے ہزار کی کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے پرچیز ہے آپ کی ساٹھ ہزار کی اس میں سے مائنس کیا جائے گا کلوزنگ اسٹاک یعنی وہ اسٹاک کا ویلو جو آپ کے پاس بچ گیا ہے اس کا ویلو مائنس کیا جائے گا پیچھے رہ گئی فگر انسٹھ ہزار کی آپ کا نیٹ پروفٹ جو ہے پچانوے ہزار روپے کی سیل پہ اب اڑتیس ہزار چھتیس ہزار روپیہ پروفٹ جو ہے پہلے اگر پورے کا پورا آپ آف سیٹ کر دیتے تو وہ پروفٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ریڈیوس ہو جاتا وہ پینتیس ہزار روپے ہوتا جو کہ ایک غلط پکچر ریفلیکٹ کر کیونکہ آپ نے سارے کا سارا مال جو ہے وہ نہیں بیچا اور آپ کی جو آمدن ہے وہ اس سارے مال سے نہیں ہے ایک ہزار روپے کا مال آپ کے پاس آج بھی اکتیس جنوری کو بھی موجود ہے سو so, یہ اب ایک ہزار روپیہ جو ہے یا جو جو مال ہے یہ ہم کہاں شو کریں گے اس کو کیسے کلاسیفائی کریں گے یہ ہزار روپے کا جو سٹاک بچ گیا ہمارے پاس جو مال بچ گیا ہمارے پاس اس کو ہم کرنٹ ایسٹ کے طور پہ بیلنس شیٹ میں شو کرتے ایک لاکھ اکاسی ہزار روپے کے ایسٹ جو ہیں وہ اب شو ہوں گے پہلے اسی ایک لاکھ اسی ہزار کے شو کرتے سو جو اسٹاک ان ہینڈ ہے وہ شو ہوتا ہے کرنٹ ایسٹ کے یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ اب اگلے مہینے یہ تو مال آپ کے پاس موجود ہوگا اس کو ہم اوپننگ بیلنس کہہ دیتے ہیں یا اسٹاک ان ہینڈ کہہ دیتے ہیں پھر مہینے کے دوران بہت سارے مال اور خریدتے ہیں وہ ایڈ ہوگا اس میں مہینے کے آخر میں یعنی اگلے ماہ کے آخر میں پھر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے گا اس سب مال میں سے وہ کلوزنگ اسٹاک ہو سو ایک اوپننگ اسٹاک کا تصور ہے ایک کلوزنگ اسٹاک کا تصور ہے opening stock plus purchase during the month اور during the accounting period minus closing stock will give you the value of the stock that has been sold opening stock اور جو سال کے دوران آپ نے خرید کیا ہے اور ریسیل پرپسز جن گڈز کا اس کو ایڈ کریں گے اس میں سے جو سٹاک بچ گیا ہے اس کو مائنس کر دیں گے تو جو فگر آپ کے پاس بیلنس آئے گی وہ بیلنس فگر جو ہے وہ ہوگی کاسٹ آف گڈ سولڈ ان گڈز کی کہ جن کی آمدنی آپ کو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ جی وہ اوپننگ سٹاک یا جو کلوزنگ سٹاک پچھلے مہینے کا تھا وہ بیلنس شیٹ میں دکھانے کے بعد ہم اس کو بھول گئے یا اس کا کوئی آگے کچھ نہیں ہوا ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جیسے اگر بینک میں ہم نے دیکھا کہ جی آپ کے پاس بیلنس پڑے ہوئے ہیں پینتیس ہزار کا ایک طرف پڑا ہے ایک لاکھ تیس ہزار کا بینک میں پڑا ہوا ہے ایک پینسٹھ کا کیش ان بینک بیلنس ہے آپ کے پاس تو وہ کیش ان بینک بیلنس اکتیس جنوری کو بھی تھا اور پہلی فروری الگ صبح بھی تھا غائب نہیں ہو گیا اسی طریقے سے جو سٹاک ہے وہ بھی ہزار روپے کا اگر اکتیس جنوری کو تھا تو وہ ہزار روپے کا اسٹاک آپ پہلی فروری کو بیچ سکتے آپ کے پاس موجود ہے ابھی آپ نے اور کچھ نہیں خریدا لیکن وہ ہزار روپے کا اسٹاک جو آپ کے پاس رہ گیا تھا پچھلے ماہ سے وہ آپ کو پہلی فروری کو اویلیبل ہے اور آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اور اس مہینے کی پہلی آمدن جو ہونی ہے وہ ہو جائے گی اس اسٹاک کو بیچ کر کے جو پچھلے مہینے آپ کے پاس بچ گیا تھا یہ چیز اسٹاک کے بارے میں آپ کو سمجھنا ضرور سو so, اب اگر ہم بیلنس شیٹ کی طرف دیکھیں تو بیلنس شیٹ میں فکسڈ ایسٹ وہی پرانے اماؤنٹ پہ شو ہو رہے ہیں کرنٹ ایسٹس کا ویلو اب بڑھ گیا کرنٹ ایسٹس اب ایک لاکھ اسی ہزار اور ایک ہزار کا کیونکہ کلوزنگ اسٹاک آ گیا ہمارے پاس تو ایک لاکھ اکاسی ہزار کے ہو لائبلٹیز ہماری کیا ہے کیپٹل دو لاکھ روپے کا ہی ہے پروفٹ پچھلے لیکچر میں تو ہم نے اس کو دس ہزار کیا تھا اب یہاں پہ ہم گیارہ ہزار شو کر رہے ہیں اس کو یہ کیا کیسے ہو گیا یہ کیسے بڑھ گیا اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں اور کرنٹ لائبلٹی ہماری ویسی کی ویسی ہی پینتیس ہزار روپے کی شو ہو رہی تو یہ پروفٹ جو بڑھ گیا دس سے گیارہ ہزار ہو گیا یہ کیسے ہوا تو پروفٹ اینڈ لاس کی طرف چلے پروفٹ اینڈ لاس میں سیل ہماری وہی ہے پچانوے ہزار کی ٹوٹل پرچیز ہم نے کیے ساٹھ ہزار کے جس میں سے ایک ہزار کا کلوزنگ اسٹاک رہ گیا تو actually cost of good sold جو ہے وہ ساٹھ ہزار سے ریڈیوس ہو کے انسٹھ ہزار روپے ہو گئی سیل کا ویلو وہی رہا پچانوے میں سے جب آپ انسٹھ نکالیں گے تو چھتیس ہزار روپیہ آپ کے پاس گروس پروفیٹ کی فگر آتی ہے گروس میں سے آپ ایڈمنسٹریٹو جو تھے پچیس ہزار کے وہ ہم نے مائنس کیے تو ہمارے پاس نیٹ پروفیٹ کی فگر گیارہ ہزار روپیہ آ گئی جو کہ دس ایک ہزار روپیہ زیادہ ہے پچھلے پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے جہاں پہ ہم نے ٹوٹل سکسٹی تھاؤزینڈ کو کاسٹ آف سیلز میں شو کیا اب یہ گیارہ ہزار روپیہ جو ہے یہ ہم نے بیلنس شیٹ میں شو کیا اور بیلنس شیٹ جو ہے وہ پھر بیلنس تو یہ تو سٹاک یا پرچیز کے حوالے سے جو بات کرنا تھی اور ایک بات رہ گئی تھی پچھلے لیکچر کے اندر وہ ہم نے آپ سے اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے فکسڈ ایسٹس کے بارے ہم نے فکسڈ ایسٹس کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ فکسڈ ایسٹس اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ فردر جنریشن آف انکم میں ہماری مدد کرتے ہیں ان کی اکنامک لائف uh, جو ہے وہ uh, بارہ مہینے سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کا ویلیو جو ہے اکنامک ویلیو جو ہے وہ بھی بارہ مہینے سے زیادہ ہے لہذا وہ تمام چیزیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی بزنس کو فروغ دے سکتی ہیں وہ اس فکسڈ ایسٹس کے ہیڈ میں آتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جی آپ نے فکسڈ ایسٹس کی قیمت تو ایک سال میں ادا کسی بھی ایک سال میں ادا کر دی لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی لائف جو ہے وہ پانچ سال ہے مثال کے طور پہ وہ پانچ سال کے لیے آپ ایسٹ استعمال کر سکتے تو اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے یہ تدبیر طے ہوئی کہ صاحب ٹھیک ہے آپ نے پیمنٹ تو کر دی اس کی لیکن چونکہ اس کی افادیت اگلے پانچ سال کے لیے ہے اس لیے مناسب یہ رہے گا کہ اس کا ایک بٹا پانچواں حصہ ہر سال جو ہے وہ آپ ایز ایکسپینس ٹریٹ کریں آپ یوں سمجھ لیجئے اس بات کو کہ آپ کو ایک کار کی ضرورت ہے آپ کے پاس کار خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ بازار سے کار کو رینٹ کرتے ہیں اس کو ایک دن کے کرائے پہ لیتے ٹیکسی کرائے پہ لیتے ٹیکسی تو آپ کی نہیں ہے ٹیکسی تو ٹیکسی والے کی لیکن اس کو استعمال کا آپ کرایہ دیتے ہیں کیا وہ کرایہ جو ہے وہ صرف پٹرول کا خرچ ہے اس کا یا اس میں کچھ اور چیز بھی شامل ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اور شامل ہوتی اس کار میں اس ٹیکسی میں جس میں آپ بیٹھے ہیں اس میں پہیے بھی لگے ہوتے ہیں اس میں تیل بھی ڈلتا ہے اس میں پرزجات بھی تبدیل کیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً یا کیے جانے چاہیے اس میں جو ڈرائیور چلا رہا ہے اس ٹیکسی کو اس گاڑی کو اس کی تنخواہ بھی شامل ٹائرز جو ہیں وہ گھس جاتے ہیں ٹائرز ریپلیس ہونے ہوتے ہیں ان کی کاسٹ کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے سو کرایہ جو آپ ٹیکسی کا دے رہے ہیں اس میں ٹیکسی کا پیٹرول کا کرایہ نہیں صرف دے رہے بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں اسی طریقے سے جو آپ مشینری یا جو ایسٹ جو آپ استعمال ایسٹ استعمال کر رہے ہیں اس استعمال سے آہستہ آہستہ وہ ایسٹ جو ہے وہ ختم اس کا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ضائع ہوتا جاتا ہے اور اس وقت تک صرف استعمال میں رہ سکتا ہے کہ جب تک اس کی ایک زندگی ہے جو ہم نے کہی کہ فرض کر لیجئے پانچ سال اب ظاہر ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ویسے ویسے آپ کس لیے استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں انکم جنریشن کے لیے جب آپ انکم جنریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے اس کے اگینسٹ پانچ سال تک اگر وہ جنریٹ کرے گا انکم آپ کے لیے تو اس پانچ سال میں ہی اس کی قیمت جو ہے وہ چارج بھی ہونی چاہیے اس انکم کے اگینسٹ جتنی انکم جنریٹ کر رہا ہوں اس حساب سے یعنی اس کی لائف کے حساب سے اس کا جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کو چارج ہم ایکسپنس کے طور پہ کریں گے اور یہ جو ایکسپنس ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹنگ کی زبان میں ڈپریسن کہتے ہیں انگریزی زبان کا بڑا ایک لفظ ہے کہ جی ڈپریسن جو ہے depreciation is the price of wear and tear اور the decrease in the value of anything because of constant use because of use usage. So, so this is depreciation اور یہ ڈپریسیشن کا ایک اینوئل ایکسپینس ہوتا ہے ڈپریسیشن مختلف طریقے ہوتے ہیں چارج کرنے کے وہ ہم آئندہ کسی وقت آپ کو بتائیں گے لیکن فی الوقت تو یہ ہے کہ آپ نے اگر پانچ لاکھ روپے کی مشینری اس سال میں خریدی ہے تو کیا یہ پانچ لاکھ کی مشینری اس سال میں اپنا تمام تر کام کرنے کے بعد اکتیس دسمبر کو فارغ ہو گئی ہوگی ختم ہو گئی ہوگی نہیں یہ مشینری اس وقت تک چلتی رہے گی اور اس وقت تک گڈس پروڈیوس کرتی رہے گی کہ جو اس کی اکنامک لائف ہے جو اس کی زندگی ہے کیونکہ ایک سٹیج ہر مشین کے آتا ہے کہ جہاں پہ اس کی مینٹیننس کی کاسٹ جو ہے اس کو چلانے کی جو کاسٹ ہے وہ پھر بڑھ جاتی ہے جیسے جیسے مشینری پرانی ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نئی مشینری خرید لیجیے تو ایک اکنامک لائف ہوتی ہے وہ اکنامک لائف جو ہے اس جب تک رہے گی اس کی اگر وہ پانچ سال ہے دس سال ہے یا جو بھی ہے اس کے حساب سے اس کا اس کی اس کے اوپر اس کو خریدنے پہ اس کو حاصل کرنے پہ جو کاسٹ آپ نے پے کی تھی وہ کاسٹ جو ہے وہ اس لائف کے اوپر اسپریڈ کی جائے گی اور ہر سال ایک چارج جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس میں کیا جائے گا سو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے جنوری کے مہینے کی ٹرانزیکشن کیے تھی جن سے ہم نے بکس وغیرہ لکھی اس میں ہم نے ویکل خریدا ایک گاڑی خریدی اور فرنیچر خرید جی، کی لائف جو ہے وہ پچاس مہینے کی ہم نے ٹوٹل ان پہ خرچہ کیا تھا پینسٹھ ہزار روپے اب پینسٹھ ہزار ہر مہینے کا آپ کرایہ سمجھ لیجئے ان ایسٹس کا یا ہر مہینے کا جو ایکسپنس ہے یا ڈپریسن جو ہے وہ پینسٹھ ہزار تقسیم پچاس جواب تیرہ سو یہ تیرہ سو روپیہ جو ہے یہ ہر مہینے ایکسپنس کے طور پہ چارج ہو کہ ہر مہینے اس گاڑی اور اس فرنیچر کے استعمال کی کاسٹ جو ہمیں پڑ رہی ہے وہ تیرہ سو روپیہ اور یہ تیرہ سو روپیہ جو ہے یہ پھر اخراجات میں پروفٹ اینڈ لاس میں شو ہوگا کیش میں کسی کو نہیں پے رہا پے ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا لیکن آپ نے اس کا استعمال کی کاسٹ شو کر رہے ہیں آپ اس ایسٹ کی اس ایسٹ کے استعمال کی کاسٹ شو کر رہے ہیں اور جو آمدن اس مہینے میں ہو رہی ہے آپ کو اس کو اس کے اگینسٹ آپ شو کر رہے ہیں کہ جی یہ اخراج یہ خرچہ بھی ہوا ہے میرا یعنی اگر میرے پاس یہ گاڑی نہ ہوتی یہ میرے پاس فرنیچر نہ ہوتا تو اتنا خرچہ مجھ کو تو باہر حال جو ہے وہ کرنا پڑتا کس چیز پہ کرنا پڑتا کہ جناب مجھے کوئی رکشا کوئی ویگن کوئی ٹانگا کوئی کسی چیز پہ تو مال جو خریدا تھا وہ مجھے لے کے آنا تھا دکان پہ یا میں ہو سکتا ہے مجھے اپنے کسٹمر تک پہنچانا ہو یا کچھ اور کرنا ہو بھائی خرچہ تو ہے وہ خرچہ میں نے وہ کرایا تو نہیں پے کیا میں نے کسی کو کچھ نہیں کیا لیکن میں نے یہ اس گاڑی کو استعمال کیا اور اس استعمال کرنے کا یہ خرچہ آیا یہ خرچہ میں شو کر اس کے استعمال کا اس کا ویئر اینڈ ٹیئر کا یوزیج کا باقی تو پیٹرول وغیرہ جو اس پہ پڑے گا وہ علیحدہ سے ہے لیکن یہ صرف اس کی ہے یوزج کا خرچہ اسی طریقے سے فرنیچر کی بات تو پچاس مہینے اس کی لائف ہے پینسٹھ ہزار روپے ٹوٹل ایسٹس کی کاسٹ تھی تیرہ سو روپئے مہینے کے حساب سے ایک ایکسپنس ہوا ڈپریسن کی مد میں وہ کاسٹ جو ہے یا ایکسپنس جو ہے وہ ایکسپنس ہم پروفٹ اینڈ لاس میں ہر مہینے چارج کریں اسی کے ساتھ اب یہ جو تیرہ سو روپے ہے یہ ہم اس پینسٹھ ہزار میں سے چارج کر رہے ہیں اپنی آمدن کو جس جو ہم نے پیسے خرچ کیے تھے ان ایسٹس کو خریدنے میں لہذا اب اس اور ایک مہینہ ہم نے استعمال بھی کر لیا اب یہ ایسٹ کا ویلو جو ہے وہ پینسٹھ ہزار نہیں وہ پینسٹھ ہزار مائنس تیرہ سو روپئے جنوری کے آخر میں وہ تریسٹھ ہزار اور سات سو روپیہ رہے گا ایک مہینہ استعمال ہو گیا اس کا ویلو اس حد تک یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایک سیکنڈ ہینڈ ہو گئی چیز تو کیا مطلب ہوتا یہ استعمال شدہ ہے تو ایک مہینہ ہم نے استعمال کر لیا اس کا ویلیو جو ہے ہم نے تیرہ سو روپے سے ہم نے اس کو کم کر بیلنس شیٹ میں جو اب ایسٹ کی فکر جائے گی وہ جائے گی تریسٹھ ہزار سات سو روپے نہ کہ پینسٹھ ہزار روپے یہ تریسٹھ ہزار سات سو روپے کا جو ویلیو ہے اس کو ہم بک ویلیو بھی کہتے ہیں یا اکاؤنٹنگ کی ٹرمنالوجی میں اس کو ریٹرن ڈاؤن ویلیو بھی کہا جاتا اور یہی ویلو جو ہے یہ بیلنس شیٹ میں شو ہوتا ہے تو تیرہ سو روپئے ہر مہینے ہم نے ایکسپینس شو کر دیا پروفیٹ اینڈ لاس کے اندر اور ہر مہینے جب بیلنس شیٹ بنائی تو وہ جو اوریجنل کاسٹ تھی ہماری ایسٹس کی پینسٹھ ہزار روپئے اس میں سے ہر مہینے کا خرچہ جو ہے وہ بتدریج اس وقت تک مائنس کرتے رہیں گے سبٹریکٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ پینسٹھ ہزار روپئے زیرو نہیں ہو جائے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ پچاس مہینوں میں سو اب اگر ہم اپنے پروفٹ اینڈ لاس جو ہم نے پچھلی مرتبہ بنایا تھا اس کو اب پھر سے دیکھیں کی لائٹ میں ہم نے کہا کہ جی ہزار روپیہ ہمارے پاس تھا اور یہ فکس ایسٹ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا اس کی لائٹ میں ہم دیکھیں تو پوزیشن کچھ ایسی نظر آتی سیلس وہی پچانوے ہزار کاسٹ آف گڈ سولڈ انسٹھ ہزار ہو گیا کیونکہ پرچیز ٹوٹل تھیں جنوری کے مہینے میں ساٹھ ہزار روپے کی اس میں سے کاسٹ کلوزنگ اسٹاک نکال دیا ایک ہزار روپے کا کاسٹ آف گڈ سولڈ لایا انسٹھ ہزار روپے کا گروس پروفٹ ہو گیا چھتیس ہزار روپے کا اب ایکسپینس کی طرف آ جائیے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس پانچ ہزار روپے ہماری سیلری تھی ایکسپینس اکروڈ جو تھے وہ بیس ہزار روپے کے تھے ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز پچیس ہزار کے ہیں اور ڈپریسن جو ہم نے ابھی بات کی فکسڈ ایسٹ کی کہ مہینے کی اس کا چارج جو ہے وہ تیرہ سو روپے ہے تو وہ تیرہ سو روپے ابھی خرچے کے طور پہ شو ہوگا اب ٹوٹل اخراجات ہمارے ہو گئے اس مہینے کے چھبیس ہزار تین سو روپیہ اور ہمارا پروفٹ دس ہزار جو پہلے شو ہو رہا تھا یا گیارہ ہزار روپے شو ہو رہا تھا اس سے کم ہو کے نو ہزار سات سو روپے پہ رہے تو یہ تو پروفٹ اینڈ لاس پہ جو افیکٹ آیا کلوزنگ اسٹاک کا اور ڈپریسن کا اب بیلنس شیٹ کو دیکھ لیتے ہیں بیلنس شیٹ میں ہم نے پہلے دکھایا تھا فکسڈ ایسٹس پینسٹھ ہزار روپے پوری کاسٹ کے اوپر اب ہم نے کہا کہ جی اس میں سے تیرہ سو روپے تو اس کی قیمت کم ہو گئی کیوں کہ تیرہ سو ہم نے چارج آف کر لیا ٹیئر ہو گیا ایک مہینہ استعمال ہو گیا اب پینسٹھ ہزار مائنس تیرہ سو تریسٹھ ہزار سات سو کرنٹ ایسٹس جو ہے پہلے ہم نے شو کیے تھے ایک لاکھ اسی ہزار کے اب ہم شو کر رہے ایک لاکھ اکاسی ہزار روپے کے کیوں کہ ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس کے اندر اب کلوزنگ سٹاک آف گڈز جو ہے وہ ایک ہزار روپے کے موجود ہے تو اب ہمارے ٹوٹل ایسٹس جو ہیں وہ دو لاکھ چوالیس ہزار سات سو روپے کے ہو گئے لائبلٹی سائڈ پہ کیا ہوا کیپٹل دو لاکھ روپے کا ہے پروفٹ ابھی ہم نے دیکھا ریورک کیا ہم نے نو ہزار سات سو روپئے کا ہو گیا اور لائبلٹیز وہی ہے پینتیس ہزار روپے کی تو یہ سائٹ بھی دو لاکھ چوالیس ہزار سات سو روپئے کی ہوگی balance sheet balance so fixed assets میں سے اگر ڈپریسن فار دی منتھ نکلے گی تو وہ پروفٹ اینڈ لاس کو چارج ہوگی فار دا منتھ اور بیلنس شیٹ میں جو ویلو شو کیا جائے گا اس میں سے مائنس ہوگی کلوزنگ اسٹاک ہے ہمارے پاس آف گڈس تو وہ کلوزنگ اسٹاک کرنٹ ایسٹس میں ایڈیشن ہوگی یہ سچویشن آپ کے سامنے بنتی ہے اب ہم آپ کو پھر واپس پروفٹ اینڈ لاس کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ بات آپ کو بھی نوٹ کراتے کہ اگر آپ کے پاس کلوزنگ سٹاک ہے ہزار روپے کا ہے تو آپ کی کاسٹ آف گڈز کم ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کا گروس پروفٹ بڑھ گیا اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کا کلوزنگ سٹاپ جو وہ ہزار روپے کا نہیں تھا وہ پانچ ہزار روپے کا تھا آپ کا گروس پروفٹ مزید بڑھ گیا سو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کلوزنگ سٹاک جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی گروس پروفٹ بھی زیادہ ہوگا کلوزنگ اسٹاک بڑھے گا تو گروس پروفٹ بھی بڑھے گا اوپننگ اسٹاک اگر ہوگا opening stock plus purchase minus closing stock کیونکہ جو کلوزنگ اسٹاک رہ گیا تھا وہ اگلے مہینے اوپننگ اسٹاک بن جائے گا وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے سیل کرنے کے لیے نہیں ہم پرچیز بھی کریں گے اس کو بھی سیل کریں گے اور کلوزنگ سٹاک جو اس اگلے مہینے کے آخر میں رہ جائے گا وہ جب سب ٹریک کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ جی افیکٹ کیا آتا ہے پروفیٹ اینڈ لاس پہ اوپننگ بیلنس کا اب فرض کر لے کہ اس پروفٹ اینڈ لاس میں اگر اوپننگ سٹاک ہمارے پاس بھی ایک ہزار روپے کا تھا اوپننگ سٹاک ہمارے پاس ایک ہزار مہینے میں ہم نے ساٹھ ہزار کی پرچیز کیا ایک ہزار اور ساٹھ ہزار اکسٹھ ہزار کا مال ہمارے پاس تھا جو ہم بیچ سکتے تھے ہمارے پاس مہینے کے آخر میں پھر ایک ہزار کا مال رہ گیا کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہوئی ساٹھ ہزار روپے کیونکہ اوپننگ اور کلوزنگ سٹاک میں کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی اوپننگ بھی ہزار روپے کا تھا کلوزنگ بھی ایک ہزار روپے کا اب فرض کر لیجئے کہ اوپننگ ایک ہزار ہی تھا پرچیز ساٹھ ہزار کی ہوئی لیکن کلوزنگ اسٹاک جو ہے وہ دو ہزار روپے کا تھا اکسٹھ ہزار اویلیبل ہے بیچنے کے لیے دو ہزار روپے کا اسٹاک نہیں بک سکا کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہوئی انسٹھ ہزار روپے وہی بات کہ جی کلوزنگ اسٹاک اس وقت آپ زیادہ شو کریں گے تو آپ کا گروس پروفٹ جو ہے وہ بڑھے یہ بات بھی یاد رکھے اب ایک تیسرے مسئلے کی طرف جو کہ ان تمام چیزوں سے آتا ہے کہ جناب نیٹ پروفٹ تو ہم نے کر لیا بھائی جو اونر ہے بزنس کا اس نے آخر اپنے اوپر بھی تو کچھ خرچہ کرنا ہے اس نے بھی تو زندہ رہنا کہیں سے تو اگر کاروبار میں اس نے دو لاکھ روپے لگایا اس کو بھی تو گھر لے جانے کا کچھ حق حاصل ہونا نا تو نیٹ پروفٹ جو ہے ایک سول پروپرائٹرشپ کے اندر جو نیٹ پروفٹ ہے اس میں سے وہ پیسہ لے لے جا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے پہلے کی کی تھی پچھلے لیکچر میں اس سے بھی کر چکا ہوں کہ کیش جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ہرگز ہرگز پروفٹ نہیں ہوتا آپ کے پاس آپ نے پچانوے ہزار روپے کی اگر کیش میں سیل کر دی جس سیل کرنے کے لیے آپ نے ساٹھ ہزار کا مال خریدا تھا اور وہ بھی کیش میں ادائی کری تو آپ کے پاس تو کیش پینتیس ہزار روپیہ بچ گیا لیکن کیا وہ پینتیس ہزار روپیہ منافع تھا جواب نفی میں نہیں تو جو پروفٹ اینڈ لاس ہم نے بنایا تھا اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہمارا جو پروفٹ آ رہا ہے وہ نو ہزار سات سو روپے آ رہا ہے اور جو مالک نے اپنے ذاتی خرچ کے لیے لے جانا ہے پیسہ وہ اسی میں سے لے جا سکتا ہے حالانکہ پچانوے ہزار کی سیل کی آپ نے پینسٹھ ہزار روپے ساٹھ ہزار روپئے کی آپ نے مال خریدا تو آپ کے پاس تو کیش پینتیس ہزار روپے کا ہونا چاہیے اور وہ ہے بھی آپ کے پاس لیکن پینتیس ہزار روپے میں سے آپ پیسے نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ نے بہت سارے اور اخراجات بھی پے کرنے ہیں ایکسپینسیز اکروڈ بھی ہیں کریڈیٹر بھی ہے آپ کا موجود ہے تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو آپ پینتیس ہزار روپے کیش میں کیش سے پیسہ نہیں نکال سکتے آپ جو لے جا سکتے ہیں جو پروفٹ لے جا سکتے ہیں پروفٹ آپ کی ملکیت ہے پروفٹ ہی مالک جو ہے وہ لے جا سکتا ہے سو حد حد جو ہے ڈرائنگ کی وہ پیسہ جو آپ ڈرا کر سکتے ہیں وڈرا کر سکتے ہیں بزنس میں سے وہ نو ہزار سات سو روپیہ اور اگر آپ یہ سمجھ لیں اس کو اس طریقے سے بھی کہہ لیں کہ صاحب اس مہینے دو لاکھ روپے کے جو میں نے اس میں سرمایہ لگایا تھا اس پہ مجھے نو ہزار سات سو روپیہ منافع وصول ہو رہا ہے اب یہ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس نو ہزار سات سو کو پورا لے پورے پیسے لے لیتے ہیں یا آپ اس میں سے کم پیسے لیتے لیکن اس دو لاکھ کا سرمایہ کے اوپر ایک مہینے کی جو آپ کو اس ایگزامپل کے اندر آمدن ہوئی ہے وہ نو ہزار سات سو روپے کی ہوئی اس کی شرح آپ نکال سکتے ہیں وہ جب شرح آپ نکال لیں گے تو آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے کہ بازار میں مارکیٹ میں بینک آپ کو پی ایل ایس اکاؤنٹ یا دوسرے اور جو بھی کوئی اکاؤنٹ پہ ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں یا دوسرے کاروبار میں کیا ہے آپ کیا اس شرائ پروفٹ سے مطمئن ہے یا نہیں تو اب سوال اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ پروفٹ جو آیا اور اس میں سے میں نے کچھ پیسے اگر میں نے وڈرا کر لیے مثال کے طور پہ میں اگر پانچ ہزار روپے اس کاروبار میں سے میں وڈرا کر لیتا ہوں تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اور اس کو ہم کیسے پریزنٹ کریں گے اپنے کتابوں کے اندر اور پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ پہلی بات تو یہ کہ جی جہاں تک ایک اس پرٹیکولر اگزامپل کے اندر کیونکہ یہ ایک سول پروپرائٹر کا ایگزامپل ہے تو جو نیٹ پروفٹ ہے وہ ویسے ہی شو ہوگا پروفٹ اینڈ لاس میں نو ہزار سات سو روپئے اور جو بھی جمع تفریق ہم نے کرنی ہے اور ہم نے شو کرنا ہے کہ جی کتنا ہم نے پیسہ جو ہے وہ نکالا ہے اپنے لیے ذاتی اخراجات کے لیے وہ ہم بیلنس شیٹ میں ہی شو کریں گے ہاں اس کی ایک جرنل انٹری بھی بنے گی ایک واؤچر بھی بنے گا کہ نو ہزار سات سو روپیہ ہم میں شو ہو رہا ہوگا اور کریڈٹ سائڈ پہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہوگا کیونکہ خرچے ڈیبٹ سائڈ پہ آپ کو یاد ہے ہم نے پروفٹ اینڈ لاس کے شو کیے انکم رائٹ سائڈ پہ شو کی کریڈٹ سائڈ پہ کی کریڈٹ سائڈ اگر زیادہ کا ٹوٹل زیادہ ہے ڈیبٹ سائڈ سے تو اس کا مطلب ہے کہ منافع ہوا اگر ڈیبٹ سائٹ خرچے بڑھ جاتے ہیں اور آمدن کم ہوتی ہے تو ہمارے پاس بیلنسنگ فگر کریڈٹ سائڈ پہ آتی ہے جس کا مطلب ہے کہ لاس ہوئی ہے چونکہ یہاں پہ پروفٹ ہے نو ہزار سات سو روپئے کا سو بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ بیلنس ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر اس میں سے ہم نے پانچ ہزار روپیہ اپنے خرچ کے لیے لیے تو debit profit and loss account کو کریں گے ہم اور کریڈٹ کر سکتے ہیں اگر بینک سے پیمنٹ ہو گئی تو بینک کو چلا جائے گا ورنہ پیبل اکاؤنٹ ورنہ جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جہاں پہ کیپٹل اکاؤنٹ کھولا ہے وہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھول سکتا ہے اس پہ جا سکتا لیکن جنرلی یہ چونکہ ہم ڈرا کر رہے ہیں اپنے کیش اپنے خرچ کے لیے لہذا یہ کیش میں ہی پیمنٹ ہو گئی اور کریڈٹ جو ہے وہ بینک یا کیش ہو جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ہمارے کرنٹ ایسٹ جو ہے وہ پانچ ہزار روپے سے افیکٹ ہو جائیں گے باقی پیسہ جو چار ہزار سات سو روپیہ ہے وہ جب کیپٹل میں ایڈ ہو جائے گا اس کو جو ہے اس حساب سے پھر آپ کا کیپیٹل انویسٹڈ دو لاکھ سے بڑھ کے دو لاکھ چار ہزار سات سو روپئے اس کاروبار میں ہو جائے گا اور آپ کے کرنٹ ایسٹ جو ہے وہ ایک اکاسی ایک لاکھ اکاسی ہزار کی بجائے ایک لاکھ چھتر ہزار ہو جائیں گے اور بیلنس شیٹ جو ہے وہ اب جس طریقے سے نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ فکسڈ ایسٹس تریسٹھ ہزار سات سو کے ہے کرنٹ ایسٹس ایک لاکھ چھتر کے ہیں ٹوٹل ہو گیا ایسٹس کا دو لاکھ انتالیس ہزار سات سو روپے اور لائبلٹی سائڈ پہ بھی بیلنس جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ دو لاکھ انتالیس ہزار سات سو روپے ہی آتا تو ڈرائنگز کو تو اس طریقے سے شو کرتے ہاں اگر کوئی لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے تو اس کا جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنتا ہے اس میں سے جتنا تقسیم کرنا چاہتی ہے کمپنی وہ فگر مائنس کر دی جاتی ہے باقی فگر جو ہے وہ آگے اگلے سال میں چلی جاتی ہے کیری فارورڈ ہو جاتی ہے اس کو بیلنس کو آگے لے جاتے ہیں پارٹنرشپ میں بھی اور سول پروپرائٹر شپ میں بھی دونوں میں جو بھی پروفٹ ہوتا ہے ٹوٹل پروفٹ جو ہے وہ مالک کا ہوتا ہے یا مالکان کا ہوتا ہے گو لمیٹڈ کمپنی میں بھی ٹوٹل پروفٹ مالکان کا ہی ہے لیکن کمپنی خود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی اس پروفٹ میں سے کتنا تقسیم کرنا ہے شیئر ہولڈرز کے اندر جبکہ سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ میں تمام کا تمام پروفٹ جو ہے وہ مالک کا ہوتا ہے اور مالک لے جا سکتا ہے سو so, یہ ہم نے آج بیلنس شیٹ اکتیس جنوری تک بنائی ان ٹرانزیکشن کی بیسس پہ جو ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے جنوری کے مہینے اور ہم نے تین اور موضوعات یعنی فکسڈ ایسٹس اور ڈپریسن کی بات کی ہم نے سٹاکس کی بات کی کلوزنگ سٹاک اور اوپننگ سٹاک کی بھی بات کی اور ہم نے بات کی ڈرائنگز کی آف دی اونر یہ تمام باتیں ہم نے کی اب آئندہ کے لیکچرز میں ہم اور مہینوں کی ٹرانزیکشنز لے کے چلیں گے اور چلتے رہیں گے اس لیکچر میں جو آج باتیں کہیں یہ آپ اپنی ایکسرسائزز اور اسائنمنٹس کے تھرو ان کو کیجیے کیونکہ ان کا سمجھنا اور ان کا صحیح کرنا بہت ضروری خدا